قتل بالحق مگر ذرا غور سے دیکھو فقط لا تقتل النفس حرم اللہ نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ اللہ بالحق بھی کہا ہے یہ نہیں کہا کہ کسی جان کو کسی حال میں قتل نہ کرو ایسا کہا جاتا تو یہ تعلیم کا نقص ہوتا عدل نہ ہوتا بلکہ حقیقی ظلم ہوتا دنیا کو اصلی ضرورت اس بات کی نہ تھی کہ انسان کو قانون کی پکڑ سے آزاد کر دیا جائے اور اسے کھلی چھٹی دے دی جائے کہ جتنا چاہے فساد کرے جتنی چاہے بدم نہیں پھیلائے جس قدر چاہے ظلم و ستم کرے بہرحال اس کی جان محترم ہی رہے گی بلکہ اصلی ضرورت یہ تھی کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے فتنہ و فساد کا بیج مٹا دیا جائے اور ایسا قانون بنایا جائے جس کے تحت ہر شخص اپنے حدود میں آزاد ہو اور کوئی شخص ایک مقرر حد سے تجاوز کر کے دوسروں کے مادی یا روحانی امن میں خلل پیدا نہ کرے اس غرض کے لیے محض لا تقتل النفسا کی حمایت ہی درکار نہ تھی بلکہ اللہ بالحق کی محافظ قوت بھی درکار تھی ورنہ امن کی جگہ بد امنی ہوتی دنیا کا کوئی قانون جو مقافات عمل کے اصول سے خالی ہو کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتا انسانی فطرت اتنی اطاعت شعار نہیں ہے کہ جس چیز کا حکم دیا جائے اسے خوشی سے قبول کر لے اور جس چیز سے منع کیا جائے اس کو خوشی سے ترک کر دے ایسا ہوتا تو دنیا میں فتنہ و فساد نام کو نہ ہوتا انسان تو اپنی جبلت میں نیکی کے ساتھ بدی اور طاعت کے ساتھ معصیت بھی رکھتا ہے لہٰذا اس کی سرکش طبیعت کو اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے ایسے قانون کی ضرورت ہے جس میں حکم دینے کے ساتھ یہ بھی ہو کہ اگر تعمیل نہ کی گئی تو اس کی سزا کیا ہے اور منع کرنے کے ساتھ یہ بھی ہو کہ اگر پہلے ممنوع سے اجتناب نہ کیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا بھگتنا پڑے گا صرف لا تفسدو فی الارضی بادا اصلاحیہا ترجمان زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو یا لا تقتل النفس اللتی حرم اللہ جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو کہنا کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ یہ بھی نہ بتا دیا جائے کہ اگر اس گناہ عظیم سے کسی نے اجتناب نہ کیا اور فساد پھیلایا اور قتل و خون کیا تو اسے کیا سزا دی جائے گی انسانی تعلیم میں ایسا نقص رہ جانا ممکن ہے مگر خدائی قانون اتنا ناقص نہیں ہو سکتا اس نے صاف طور پر بتا دیا کہ انسانی خون کی حرمت صرف اسی وقت تک ہے جب تک اس پر حق نہ قائم ہو جائے اسے زندگی کا حق صرف اس کی جائز حدود کے اندر ہی دیا جا سکتا ہے مگر جب وہ ان حدود سے تجاوز کر کے فتنہ و فساد پھیلائے یا دوسروں کی جان پر ناحق حملہ کرے تو وہ اپنے حق حیات کو خود بخود کھو دیتا ہے اس کے خون کی حرمت زائل ہو کر حلت سے بدل جاتی ہے اور پھر اس کی موت ہی انسانیت کی حیات ہو جاتی ہے چنانچہ فرمایا الفتنا تو فساد ہے جب کوئی شخص اس بڑے جرم کا مرتکب ہو تو اس کی بڑی برائی کا خاتمہ کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے اس طرح جو شخص کسی دوسرے کی ناحق جان لے اس کے لیے حکم ہوا کتبہ علیکم القصاص فی القتلہ تم پر مقتولوں کے لیے قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس امتیاز کو بھی مٹا دیا گیا جسے گمراہ قوموں نے اعلیٰ اور ادنا درجے کے لوگوں میں قائم کیا تھا چنانچہ فرمایا قطبنا علیہم فیہا ہا ان نفسا بن نفس یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر غریب کو مار ڈالے یا آزاد غلام کو قتل کر دے تو وہ چھوڑ دیا جائے بلکہ انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں جان کے بدلے جان ہی لی جائے گی خواہ امیر کی ہو یا غریب کی پھر اس خیال سے کہ کسی کو اس ناگزیر خون ریزی میں تعمل نہ ہو فرمایا ولا کم فل قصاصی حیاتوئیں یا الی الباب اے عقل مندو اس قصاص کو موت نہ سمجھو بلکہ یہ تو فی الحقیقت سوسائٹی کی زندگی ہے جو اس کے جسم سے ایک فاسد اور مہلک پھوڑے کو کاٹ کر حاصل کی جاتی ہے حیات فی القصاص کے اس فلسفے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر خوب سمجھایا ہے ارشاد ہوا اپنے بھائی کی مدد خواہ ظالم ہو یا مظلوم سننے والے کو حیرت ہوئی کہ مظلوم کی حمایت تو برحق مگر یہ ظالم کی اعانت کیسی پوچھا یا رسول اللہ ہم مظلوم کی مدد تو ضرور کریں گے لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں آپ نے فرمایا اس طرح کہ تو اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے ظلم سے باز رکھے بس در حقیقت ظالم کے ظلم کو روکنے میں اس کے ساتھ جو سختی بھی کی جائے وہ سختی نہیں ہے بلکہ عین نرمی ہے اور خود اس ظالم کی بھی مدد ہی ہے اس لیے اسلام میں حدود الہی کو قائم کرنے کی سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے اور اسے رحمت و برکت کا موجب بتایا گیا ہے رسول اللہ کا ارشاد ہے اللہ کی حدوں میں سے ایک حد قائم کرنے کی برکت چالیس دن کی بارش سے زیادہ ہے بارش کی برکت یہ ہے کہ اس سے زمین سیراب ہوتی ہے فصلیں خوب تیار ہوتی ہیں خوشحالی بڑھتی ہے مگر اقامت حدود کی برکت اس سے بڑھ کر ہے کہ اس سے فتنہ و فساد اور ظلم و بدامنی کی جڑ کٹتی ہے خدا کی مخلوق کو امن چین سے زندگی بسر کرنا نصیب ہوتا ہے اور قیام امن سے وہ تمانیت میسر آتی ہے جو تمدن کی جان اور ترقی کی روح ہے